الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبر تم فن محبت اور اقدامات وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ سرم اور علانیہ کرتے ہیں برائی کو بھلائی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے ہمیشہ کی جنت ہے جس میں یہ داخل ہوں گے ان کے و جداد بیویاں داخل ہوں گی فرشتے ان کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ نیک لوگ اول الالباب ان کی صفات کا ذکر ہے چھ صفات بیان ہو گئی ساتویں صفت یہ ہے والذین صبر ابتغاء وجہ رکھ کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس میں صبر کی میں نے تینوں قسمیں بیان کی تھی مصیبت پر بھی صبر ہے معاشیت سے بچنے پر صبر ہے بندگی بجا لانے پر صبر ہے زہر ہر کام ہمت سے ہی ہوتا ہے گناہوں سے بھی بندہ بچتا ہے ہمت سے ہی بچتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے تو دیکھو نا آپ جلدی آئیں اذان سن کے تو یہ بھی ہمت کے ساتھ ہی ہے کہ ایک نفس کا نفس سے سرکش کا مقابلہ کرنا ہے پھر نیکی کی طرف آنا ہے اب یہ تو نہیں ہے نا بندہ گناہ کرنے کا پروگرام بناتا رہے تو کسی وجہ سے ناکام ہو جائے تو کہتا ہے چلو پھر صبر ہی کر لیتے وہ چوری کرنے گئے چوری میں کامیاب نہیں ہوئے بڑے مایوس ہو کے واپس آئے تو کہتے ہیں چلو صبر ہی کر لیتے ہیں صبر پر ثواب ملتا ہے اب یہ تو صبر نہیں ہے نا شریعت کے اصول اور ضابطے کو اپنے خواہش کے مطابق تو نہیں ان کو لگانا استعمال کرنا گناہوں سے بچنے پر نیکی کو بجا لانے پر اور کوئی مصیبت بیماری پریشانی انسان کے ساتھ جو لازم ہے وہ آتی رہتی ہے اور یہ مفید چیز ہوتی ہے اس سے اللہ یاد آتا ہے تو ان پر صبر کرنا اللہ اجر دیتا ہے اور بغیر حساب یہ ایک دو تین چار پانچ یہ چھٹی صفت ہے ساتویں صفت و اقام الصلاح کی ساتویں صفت کہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں نماز کی جو پابندی کی بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے ایمان کے بعد جو ارکان اسلام میں سے رکن اعظم ہے وہ نماز ہے اور بہت بہت زیادہ ہی کوئی مجبوری ہو جائے تو اس صورت میں بندہ گویا کہ بے بس ہو گیا ہے تو اس صورت میں نماز کو مؤخر کرنے کا قضا کرنے کا گویا کہ اسلامی حکم ہوتا ہے کہ چھی کے بعد میں پڑھ لیں وہ بھی ایک دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ کفار کے ساتھ ایسی لڑائی ہے کہ اس میں سر کھجلانے کی بھی <coughs> فرصت نہیں ہے اس حد تک تک مٹھم بھیڑ ہے جنگ جاری ہے دونوں طرف سے کہ سر کھجلانے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر نماز کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہے اگر تھوڑی بہت لڑائی جاری ہے <clears throat> صرف یہ کہ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو حکم یہ ہے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے بس اسی طرف سے ہی رخ کر کے نما تو فعین اللہ جس طرف آپ کا منہ ہے ادھر ہی اللہ ہے بس آپ نماز پڑھیں یعنی میدان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بات مان کر یہ جہاد ہو رہا ہے خالصتاً کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے اور اس میں تھوڑی بہت فرصت مل سکتی ہے تو آپ اسی طرف گھوڑوں پر سوار ہیں جس طرح بھی ہیں ادھر ہی منہ کر کے سجدہ رکوع نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں نماز معاف نہیں ہے اور اگر ایسی صورت ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم مٹی سے ہے مٹی بھی نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ معذور ہیں کیا مٹی بھی نہیں فرض کرو جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور جہاز فضا میں اڑ رہا ہے نیچے لوگ اترنے نہیں دیتے آج کل کا یوں نظام ہے آج کل وہ پانی بھی جہاز میں ختم ہو گیا پٹرول بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پا مٹی تو ہے نہیں وہاں پر تیمم کیسے کریں پانی بھی ختم ہو گیا اب حکم یہ ہے کہ زور کا نماز کا وقت ہو گیا یا اثر کا وقت ہو گیا آپ جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ معذور ہیں اللہ اکبر وہاں بھی نماز پڑھیں معاف نہیں ہے نماز آپ آگے جائیں پھر حکم یہ ہے کہ جب آپ شام کو آ جائیں دوسرے دن گھر آ جائیں تو اچھے طریقے سے وضو بنا کے اس کی قضا کریں لیکن اس وقت بھی پڑھنی ہے نماز اگر اسی دوران شہادت ہو جاتی ہے ایسا موقع تو سامنے اب آ ہی رہا ہے نا شہادت ہو جاتی ہے تو آپ سے اس نماز کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ آپ معذور تھے نہ پانی تھا مٹی اس سے آگے بڑھے ایک شخص ہے اس کے پاس لباس ہے اور نجس ہے لباس اور پاک لباس نہیں ہے حکم یہ ہے کہ اسی نجس لباس نماز پڑھیں اور نماز کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب کل پرسوں کبھی دھو لیں گے کچھ ہو جائے گا یہ نماز ہو گئی ہے ایک شخص ہے اس کے پاس لباس ہی نہیں ہے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے اور آج کل مسلمان نے اسلام کو کتنا اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے جب چاہا نماز پڑھ لی ٹیم پہ پڑھ لی جماعت سے پڑھ لی نہیں تو کوئی بات نہیں اس طرح یہ میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا آپ اسلامی تفاصیر اور احادیث کا مطالعہ کریں یعنی ایک شخص کے پاس لباس نہیں ہے اللہ معاف فرمائے ایسی نوبت نہ آئے لیکن ایسی آزمائشیں جب امریکہ نے طالبان کو گرفتار کیا اور جیل کیا موتا گوبا کیا وہ جیل کا نام ہے اس میں استغفر اللہ تو سب کے لباس اتار نا اور ایک ہی کمرے میں بند کر دیا ذلت دینے کے لیے وغیرہ ایسی نوبت آ جائے اللہ معاف فرمائے ایسی نوبت نہ آئے اللہ میں رکھے کہ لباس نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا پانی نہیں ہے تجمم بٹی نہیں ہے تو کپڑے نہیں ہیں تو ننگا ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے نماز اس نے پڑھنی ہے اقام السلام الالباب کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں یہ تیرواں پارا نصف شروع ہو رہا ہے انما انزل بار کو نماز معاف نہیں وہ اشارہ کر کے پڑھے جدھر لیٹا ہے ادھر پڑھے تیمم کرا کے اس کو پڑھائیں حتیٰ کہ وہ صرف سر کا یوں اشارہ کر سکتا ہے تو بس وہ تھوڑا اشارہ سر سے کرے وہ رکوع کا اشارہ ہوگا تھوڑا زیادہ سر ہلا دے تو وہ سجدے کا اشارہ ہوگا نماز معاف نہیں ہم تو تھوڑی سی تکلیف تھوڑا سا سفر تھوڑی سی بیماری ہو جائے تو نمازوں کو مؤخر کر دیتے ہیں دوستو نماز ایمان کی علامت ہے نماز مومن کا معراج ہے نماز مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے نماز اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے جیسے ہم نے آج سمجھ لیا ہے کہ ہو گئی ہے تو ٹھیک اور نماز باجماعت باقی احمد کے نزدیک واجب ہے صرف حنفی حضرات کے نزدیک تھوڑی سی گنجائش کا لفظ آیا نا تو ساروں نے نماز با جماعت کو مطلب اتنا کوئی اہم نہیں کہا نماز سنت با جماعت نماز سنت موقع با جماعت کفایا ہے بلا عذر اگر جماعت کو یہ چھوڑتا ہے تو نماز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا فرض ذمہ سے ثابت ہوتے ہیں اور دنیا میں انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے آیا کس لیے اس نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا یہ ساری چیزیں ہیں ایک میں نے بتایا نماز اس وقت معاف ہے جب وہ سخت جنگ جاری ہے اور سر کھجلانے کا ٹائم نہیں ہے نماز کو مؤخر کرنے کی اس وقت اجازت ہے اور ایک اجازت اس وقت ہے اللہ معاف ہے اللہ اپنی کی خاط میں رکھے کہ انسان پر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ ایسے انودگی میں چلا جاتا ہے جیسے بعض لوگ قوما میں چلے جاتے ہیں اللہ ایسی بیماریوں سے بچائے تو آلودگی میں بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے تو یہودگی اور بے ہوشی کی حالت اگر لمبی ہو جاتی ہے جس پر چھ نمازیں کم از کم تسلسل کے ساتھ بے ہوشی میں چلی جاتی ہیں تو اس شخص کے ذمہ نماز معاف ہے اس کے ذمہ قضا ہی نہیں ہے کہ چھ نمازیں کم از کم چھ سے کم نہیں اگر انودگی کی حالت آ جاتی ہے یہ وضو بناتا ہے وضو بنا کے جب واپس آتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے باتھ روم لے جاؤ نا میں نے پھر وضو بنانا ہے یہ ایسی حالت آ جاتی ہے آخری عمر میں پھر وہ نماز پڑھ لیتا ہے بندہ نماز پڑھ کے پھر کہتا ہے کہ مجھے مسلح بچھا دو میں نے نماز پڑھنی ہے یہ ایک معتب نصف دماغ کام کر رہا ہے نصف نہیں کر رہا یعنی نماز تو سمجھتا ہے نماز ہے لیکن اس کا حافظہ کام نہیں کر رہا ابھی پڑھ لی ہے وضو وہ سمجھتا ہے وضو کرنا ہے لیکن آپ ابھی وضو کر کے آئے تو ابھی کہتا ہے پھر وضو کرنا ہے ایسی صورت میں اگر یہ دو تین نمازوں میں یوں ہوتا ہے تو نماز مؤخر کی جا سکتی ہے نماز معاف نہیں ہے مؤخر کی جا سکتی ہے ہے اگر چار تک یہ بیماری اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان سب نمازوں کی ہے اگر یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور قومے کی حالت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر چھ نمازوں سے زیادہ اگر ہو گئی نمازیں اس طرح تو پھر اس کے ذمہ نماز معاف ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے دوستو بہت لمبی باتیں ہیں نماز کے موضوع پر میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں پانی نہیں تو مٹی سے تیمم مٹی نہیں تو بغیر تیمم کے نماز پڑھنے کا حکم ہے لباس پاک ہونا نماز کے فرائض میں سے ہے جگہ پاک ہونا نماز پاک ہونا بدن پاک ہونا قبلہ رخ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اگر کپڑے ہیں ہی نہیں کپڑے پاک نہیں ہیں نجس ہیں اور کوئی پاک نہیں ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور اگر کپڑے ہیں ہی نہیں تو ننگے حکم ننگا حکم کے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ یوں بیٹھ جائے تاکہ سطر بھی نہ ہو گھل اوپر نیچے ہونے سے بس رکو یوں تھوڑے اشارے سے کرے اور تھوڑے اشارے کے ساتھ تھوڑا نیچے اشارہ سجدے کا ہو ان تمام باتوں سے یہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ نماز بہت اہتمام والا رکن اسلام ہے اس کو تھوڑے سے ہی اسی ذرا سے عذر کی وجہ سے اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے دیکھو مسافر کے لیے دو رکاتے ہیں یا مسافر اب جانا چاہ رہا ہے نماز کو وہ جلدی پڑھ سکتا ہے زہر اور اثر میں کچھ گنجائش ہے کچھ مغرب شاہ میں گنجائش ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ گنجائش ہم اپنی طرف سے ایسی بنائیں کہ چلو رات کو ساری تسلی کے ساتھ ہی پڑھیں گے بوٹوں کے تسمے بڑے کسے ہوئے ہیں پھر جرابیں بھی کھولنی ہیں تسلی سے نماز پڑھیں گے ایسی بات نہیں ہے دوستو آپ اہتمام کریں مدد مانگے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی آپ نماز با جماعت کی جب نیت رکھیں گے اللہ تعالیٰ تمام نظام آپ کے ساتھ مدد والے کریں گے تو فرمایا کہ نیک لوگوں کی صفت ساتویں اقام الصلاح نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ انفکو مما رزکنا ہم سرم والا لیا آٹھویں صفت یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے جو مال ہے دوستو یہ اللہ کا مال ہے ہم سارے ساتھ بیٹھے اپنی ماضی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا تھا اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں کو مٹانے کے لیے کہ میرا مال میرا مال اس کو مٹانے کے لیے قرآن نے ہر جگہ میں حتیٰ کے پہلے پارے کی پہلی ایتوں میں بھی یہی فرمایا اللہ زین ینفقون مما رزقنا ہم ینفقون یہ وہ لوگ ہیں نیک ہدل المتقین کہ جن کو ہم نے دیا جو مال اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہماری میں کو مٹایا ہے مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے ہو میں اللہ ہو میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے کہ اللہ ہی اللہ ہو یہاں ہماری میں کو مٹایا قرآن کیا کہتا ہے وَأَنفَقُوا یہ نیک لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے رزقنا ہوں جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو جس نے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا سو روپے میں سے ڈھائی روپے اور وہ بھی سال کے بعد ہر تنخواہ میں نہیں ہر مہینے میں نہیں سال کے بعد جو آپ کے پاس پیسے موجود ہوں گے اور وہ بھی چالیس ہزار یا اس سے زیادہ مقروض بھی آپ نہیں ہیں اور چالیس ہزار یا اس سے زیادہ سونا چاندی ساری مل کر اتنا بن جاتا ہے سال کے بعد تو اس میں سے فیصد ہے سو روپے میں سے ڈھائی روپے یہ کوئی پاکستان حکومت تھوڑی ہے کہ آپ کی تنخواہ ہر مہینے کی تنخواہ میں سے ٹیکس ہر مہینے کی آپ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کی تنخواہ پہنچنے سے پہلے جبرن اس میں سے کاٹ دیا جائے گا یہ غلط ہے یہ بات یہ تو کی تنخواہ زکات نہیں ہے امبالے باطنا کی زکات حکومت کاٹنے کی مجاز نہیں ہے ام ظاہرہ کی زکاۃ حکومت نکال سکتی ہے لے سکتی ہے اور ہم ظاہرہ ظاہر میں تجارت آتی ہے ہم ظاہرہ ظاہر میں وہ سو چار سو پانچ سو وہ خاص مال مویشی ہوتی ہے اس میں سے وہ مصدق راستے میں کھڑے ہوتے ہیں یا بارڈروں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر جو کاروبار ہوتا ہے اس میں سے وہ سکتے ہیں جو اموال باطن ہے جس میں سونا چاندی یہ اموال اموال باطن باطن ہے نقوی حکومت زکات بھی لینے کی مجاز نہیں ہے جائے کہ وہ مہانہ آپ کو تنخواہ ملنے سے پہلے آپ کی تنخواہ میں سے جبران ٹیکس کاٹ لے حکومت کے جواز نہیں ہے دیکھو آپ کی تنخواہ پچاس ہزار ہے اور ہو سکتا ہے آپ کا خرچہ ستر ہزار ہے ماہانہ اور وہ آپ کے تنخواہ میں سے دس ہزار روپے جبران کاٹا جا رہا ہے جبکہ یہ بندہ مقروض ہے خود یہ تنخواہ اس کے لیے پوری نہیں ہوتی بات یہ ہے دوستو یہ ساری باتیں کہانیاں ہیں ہمیں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے میاں صاحب ہو یا اس سے کوئی ماضی والے ہوں یا مستقبل کے جو ہمیں سبز باغ دکھا رہے ہیں وہ بھی اسی سکون کی پیداوار ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہمیں ظلم کی چکی میں پیسیں گے کوئی کسی سے امید اچھی نہیں رکھی جا سکتی ایک وقت لا شریک ذات ہے یا اس کا حبیب ہے اس کے اصول ضابطے میں انسان کے لیے فلاح کا پیغام ہے جس سے ہم بہت دور دور ہے اللہ ہمیں اس کے قریب کرے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اللہ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہماری میں کو نکالا جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا مال میرا کاروبار میرا فلاں یہ نہیں اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے سر و علانیہ اس میں سے یہ خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اس میں مفتیان اعظام نے ایک بڑا جامع معنی اصول بیان کیا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں زکوٰۃ وغیرہ واجب صدقات جو ہمارے ذمہ لازم فطرانہ ہے اس طرح ان کو اعلانیہ دینا چاہیے تاکہ دوسرا بھی دیکھے تو اس کو ترغیب ہو اور جو واجب صدقات نہیں ہیں ان کو خفیہ دینا چاہیے سرم و اعلانیہ دونوں پر عمل ہو گیا وہ راؤن حسن سیاح اور یہ نیک لوگ برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے یعنی کسی نے حقوق تلفی کی ہے یہ حقوق ادا کرتے ہیں دوسری تفسیر عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کی کسی سے جب کوئی گناہ ہو جائے انسان ہے نا اس سے گناہ ہو سکتا ہے کسی سے جب گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کرے اور نادم ہو جائے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دے گا یہ یدرعون بالحسنت السیہ کی تفسیر ہے کہ برائی کو دور کرنا ہے بھلائی سے نیکی سے اولائک لہم اقوددار انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے ہمیشہ کی جنت ہے اس میں یہ داخل ہوگی اور یہ جو نیک لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان ان کے کے والدین کو بھی ساتھ جنت میں داخل کریں گے ان کی بیویوں کو بھی کریں گے ان کی اولاد کو بھی کریں گے اگر وہ ایمان والے ہیں تو جو بھی جنت میں چلا گیا وہ اس کو اللہ سکون عطا کرے گا نا جی جس کو جنت ملے گی اس کو جنت میں اگر ٹینشن ہو کہ میری اولاد جہنم میں ہے میرا والد جہنم میں ہے تو وہ اس کی جنت کیا جنت ہے وہ تو خود پریشان ہے اللہ پاک فرما رہا ہے جس کو ہم جنت دیں گے اگر اس کے اہل خانہ ایمان والے ہیں تو اس کے والدین اس کی بیویاں اس کی اولاد ان کو بھی جنت عطا کریں گے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتے ان کو سلام کریں گے ان جنتی لوگوں کا استقبال کریں گے کیا استقبال کریں گے سلام علیکم بما صبرتم اے لوگوں تمہارے اوپر جو تم نے دنیا گزاری صبر کے ساتھ اس کی وجہ سے تمہارے اوپر سلامتی ہو اور تمہیں جو ان نیکیوں کے بدلے میں ٹکانا دیا گیا ہے جنت یہ بہت اچھا ٹکانا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے